ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے ہجرت کر کے مدینہ آنے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی مسلسل تین راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوالیس